تیس اگست دو ہزار سات ہے بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي اللقام وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون کل بات چل رہی تھی کہ اس صحت کریمہ میں اسلام کی بنیادی پانچ چیزوں کا ذکر ہوا ہے سب سے پہلی چیز اسلام میں ایمان ہے پھر اس کے بعد عبادات ہیں پھر اس کے بعد معاملات ہیں پھر معاشرت ہے اور پھر اخلاقیات ہیں ان پانچوں شعبوں کو جو شخص لے کے چلتا ہے وہ کامیاب مسلمان ہے جہاں کہیں کوتاہی کمی ہو جائے وہاں توبہ استغفار کرے انعبت اللہ متوجہ ہو جائے کوشش کرے پورا اسلام کے مطابق ان امور پر چلنے کی اور جہاں کمی کوتاہی ہو گئی تو وہاں توبہ استغفار اس میں پہلا شعبہ ایمانیات کا بیان ہو چکا تھا کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر فرشتوں پر کتابوں پر سب چیزوں پر ایمان لانا اور زندگی گزارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آخری کتاب قرآن مجید کے مطابق یہ ایمانیات ہیں اس کے بعد شریعت نے ترتیب تو عبادات کی ہے لیکن اس مقام پر معاشرت کو پہلے ذکر کیا ہے آت المال علی حبی زبی القربہ ولیتامہ ولمساکین وبن صبیر وسائلین و فرقاب یہاں تک یہ معاشرت ہے معاشرے کا مطلب ہوتا ہے آپس میں رہنا ایک دوسرے کا خیال کرنا تعاون کرنا یہ ہے معاشرت جس کو رہن سہن تہذیب تبدم کہتے ہیں فرمایا کہ نیکی میں سے یہ بات ہے کہ یہ شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے رشتہ داروں پر یتیموں پر مسکینوں پر مسافروں پر سوال کرنے والوں پر اور کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو تکلیف سے چھڑانے پر یہ سب معاشرت ہے ایمانیات کے بعد معاشرت کو ذکر کیا ہے بعض علماء نے تو اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ معاشرت بہت زیادہ ضروری پہلو ہے کہ اس میں لوگ کوتا ہی کرتے ہیں ویسے بعض دفعہ نماز کے پابند ہوتے ہیں تلاوت کے پابند ہیں روزے کے پابند ہیں حج عمرہ بھی کر لیتے ہیں لیکن پڑوسیوں کے حق و حقوق یہ لین دین معاملات بے و شرا رہنا سہنا یہ صحیح نہیں ہوتا ایک دوسرے سے صحیح پیش نہیں آتے تو اس لیے ایمان کے بعد پہلے معاشرت کو ذکر کیا ہے کہ یہ ضروری ہے ایک اچھا انسان اچھا مسلمان ہونے کے لیے معاشرت دوستو اس لیے پہلے ذکر کیا ہے اور یہی اصول ہے کہ جس چیز میں کمزوری زیادہ ہو اس چیز کو زیادہ بیان کرنا چاہیے اور پہلے بیان کرنا چاہیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پہ لکھا ہے کہ جو کمزوری میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں تو اس پر پھر واز کرتا ہوں جو کمزوری میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں اس پر پھر لوگوں کے سامنے واض و نصیحت اور بیان کرتا ہوں تو اس کا فائدہ پھر مجھے بھی ہوتا ہے پھر لوگوں کو بھی ہوتا ہے ارادہ ہے کہ تاکہ وہ کمزوری دور ہو جائے آپ نے دیکھا قرآن مجید میں عقیدے کے متعلق بہت بات کی ہے شرک کی تردید میں بہت بات کی ہے اس لیے کہ اس وقت تو مشرق زیادہ تھے عقیدے کی کمزوری بہت زیادہ تھی تو جو کمزوری زیادہ ہو اس پر بات زیادہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کمزوری سے دور ہو جائیں اور صحیح راستے پہ آ جائیں تو معاشرت والی کمزوری بہت زیادہ ہے یعنی ایک عام شخص تو معاشرے کے لحاظ سے پڑوسیوں کے حقوق کے لحاظ سے رشتہ داروں کے حقوق کے لحاظ سے کمزور ہوتا ہی ہے بعض دفعہ نمازی پرہیزگار بھی ان معاملات میں کمزور ہوتا ہے جس کو شیخ سادی نے کہا نا طریقت بجز خدمت خلق نیز ز تسبیح و سجادہ و دلت نیست نیکی صرف تسبیح پڑھنا نماز روزہ کرنا حج عمرہ کر لینا یہ صرف نیکی نہیں ہے طریقت بجز خدمت خلق نیست مکمل کامل نیک متقی بننے کے لیے معاشرت کو اپنانا ضروری ہے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص کتنا بھی نیک ہے متقی ہے پرہیزگار ہے لیکن خود وہ پیٹ بھر کر کھاتا ہے کھانا اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے تو یہ شخص اللہ کے ہاں ایک نہیں ہے حالانکہ سب کچھ اس کا مکمل ہے عقیدہ ٹھیک ہے عبادات ٹھیک ہیں سب کچھ ٹھیک ہے خود پیٹ بھر کے سو جاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے یہ شخص اللہ کے ہاں ایک نہیں ہے اس کے ذمہ حق تھا پڑوسی کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وراثت کی آیات نازل ہونے سے پہلے کہ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑوسیوں کے حقوق بیان فرماتے تھے ہمیں یہ اندازہ ہونے لگا تھا کہ پڑوسی ممکن ہے وراثت کے بھی حقدار ہوں گے کہ اتنے ان کے حقوق ہیں بات یہ ہے جس چیز کی زیادہ وہ کیا جا رہا ہے نا کہ اس کا خیال رکھو اس کا خیال رکھو اس کا خیال رکھو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا مشکل ہے تبھی تو اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ خیال رکھو ضرور بضرور پڑوسی سے مشکل پیش آئے گی ناگوار بات پیش آئے گی تو اس لیے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ خیال رکھیں آپ اچھے انسان بن کے رہیں خیال رکھیں میں نے پہلے کسی درس میں بتایا ہوگا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو ضرب مومن میں جن کا نام آتا ہے بہت بڑے بزرگ دارلون تو بند سے پھر ادھر آئے بہت نیک لوگوں میں سے اونچے لوگوں میں سے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے جب نازم آباد میں مدرسہ بنایا نازم آباد میں تو مسجد تو ایک بندہ ہمیں بہت تنگ کرتا تھا بہت تنگ کرتا تھا جیسے یہ میرے خیال ہے کوئی سنت ہی ایسی ہے ڈاکٹر فیض صاحب کو پتہ ہے جب ہم بھی یہاں آئے تو کیا کیا کیا کیا کیا نظام تھا آپ لوگ تو پتہ نہیں ہمیں آپ اس طرح دیکھ کر سمجھتے ہو گے کہ مول صاحب تو بڑا آرام ہوا ہے اس کے اندر ابھی بھی آرام و سکون کوئی نہیں ہے یعنی ایسے ایسے احوال ہیں کہ دین کی خدمت کرنا سچی بات ہے بہت مشکل کام ہو گیا ہے کہ ہر لحاظ سے تنگ کیا جاتا ہے ہر لحاظ سے بہرحال تو مفتی صاحب نے لکھا کہ ہمیں ہر روز ہمارے مسجد کے گیٹ میں نا کوڑا کرکٹ ڈال جاتے تھے پڑوسی اب کیا کریں بڑا مشکل پیش آیا سوچتے رہے رات کو دعائیں کرتے رہے جگراتا بھی کرتے رہے سلاد و تسبیح کیا کہتے ہیں عہد کریمہ پڑھاتے رہے پھر اس کو ہدیہ لینے کی ترتیب شروع کر دی ہر روز اس کو ہدیہ دیتے ہر روز اس کو ہدیہ بھیجتے کبھی کھانا پکا کر کبھی فروٹ کبھی کس طرح اب مولوی صاحب ہدیہ بھی کتنے دے سکتا ہے تو بہرحال الحمدللہ ایک دو مہینوں کے بعد ہم کامیاب ہو گئے وہ شخص پھر باز آ گیا اور بعد میں اس نے اپنی کوٹھی بیچ دی اور وہاں سے وہ چلا گیا کوئی بے دین قسم کا بندہ تھا ظاہر مسجد مدرسے کے ساتھ جو بندہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ پھر دیندار تو نہیں ہو سکتا ایک کمزور سا ایمان والا شخص بھی ہو تو بھی یہ کام وہ نہیں کرتا ایمان نہیں ہوتا تب ہوتا ہے اس طرح پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں اور یہ ہے معاشرت پر میں مال اعلیٰ حب بھی ہی یہ شخص اپنے مال کو خرچ کرتا ہے میں نے کل تین تفسیریں بتائی تھیں اعلیٰ حب بھی ہی یہی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راج ہے اللہ خب اللہ تعالیٰ یعنی اس لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو اس نے اپنا محبوب بنایا ہوا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ میرا سب سے زیادہ محبوب ہے چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ سب چیزوں کے مقابلے میں مجھے محبوب نہ بنا لوں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ محبت کے دعوے دار ہو تو تب محبت تمہاری درست ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کام اتباع کرو ان کن تم تو حب اللہ فتح اللہ پہلی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کو محبوب سمجھتا ہے پھر اللہ کا حکم مان کے مال خرچ کر رہا ہے غریبوں کو دے رہا ہے دوسری تفسیر اللہ حب المال یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے باوجود اس کے کہ اس کو اپنے مال کے ساتھ محبت ہے مال سے محبت ہے اور پھر بھی باوجود محبت کے وہ اللہ کا حکم مقدم سمجھ رہا ہے اور دے رہا ہے صاحب حق کو دے رہا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے تیسری تفسیر وہ آت مالا اعلیٰ حبی ہی اے اعلیٰ حبی یعنی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے خوش ہو کر محبت سے یہ نہیں کہ اب پڑ گیا جیسے حکومتیں ٹیکس لینے کے لیے آتی ہیں تو اب دینے کو دل نہیں ہے لیکن اب جان چھڑانے کے لیے دینا ہے یہ نہیں جب زکوٰۃ دینی ہے صدقۃ الفطر دینا ہے قربانی عید الباصح کی کرنی ہے کوئی اور اللہ کے راستے میں دینا ہے تو خوش ہو کر خوش ہو کر کا ثواب زیادہ ہے اس پر فائدہ زیادہ ہے چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو بیان کی قرآن پاک نے اٹھائیس میں پارے میں فرمایا ویو سرون اعلی انف فسم ولاقان بہم خساسا باوجود محتاج ہونے کے ضرورت مند ہونے کے پھر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں مال محب مال کے ساتھ محبت ہے اللہ سے بھی محبت ہے اور محبت کے ساتھ ہی خوشی کے ساتھ ہی اللہ کے راستے میں دے رہا ہے اس پر ثواب زیادہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کا حصہ عطا فرمائیں گے ایک ہوتا ہے مال پر حق واجب ایک ہے مال پر حق واجب نہیں ہے استحسان ہے حق واجب جو ہمارے مال کے اوپر ہوتا ہے وہ ہے زکوٰۃ وہ ہے صدقت الفطر وہ ہے عید الاضحیٰ کی قربانی وہ ہے کوئی ہم نے نظر مانی ہے یا کوئی کفارہ روزہ غلط ہو گیا یا کوئی اور غلطی ہو گئی کوئی کفارہ دینے یہ ہے مال پر حق واجب ایک ہے مال پر حق واجب نہیں ہے استحصان ہے کوئی محتاج نظر آیا تو زکوٰۃ شکات کے علاوہ بھی اس کی مدد کرنی چاہیے حدیث میں آتا ہے علیہ علیہ کا حق کن سوت زکوٰۃ آپ کے مال پر حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی زکوٰۃ ہی صرف نہیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کے مال پر حق ہے اس میں بھی کوئی زکوٰۃ کے علاوہ بھی نکالنا چاہیے حدیث میں آتا ہے صدقہ تو تدفع البلا صدقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصائب آ رہے ہوں تو ان کو دور کر دیتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ناراض ہوتے ہیں تو راضی ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ یہ معاشرت ہے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو محبت کے ساتھ ضوی القربہ رشتہ داروں پر حدیث میں آتا ہے مستحق رشتہ دار کی مدد کرنے سے دوہرا ثواب ہے عام شخص کی مدد کی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی صدقہ ادا ہو گیا اگر واقعتاً اپنا رشتہ دار مستحق کے زکوٰۃ ہے تو اس کی مدد کرنا اس کو صدقہ دینا یہ دورہ ثواب ہے اور اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں البتہ یہ اصول یاد رکھنا جو ہمیشہ میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں کہ وہ شخص مستحق کے زکوٰۃ ہونا چاہیے مستحق کے زکوٰۃ کون نہیں ہے اس کے بارے میں اصول ہے کہ دس بارہ ہزار روپیہ پاکستانی یا اس کی مالیت کے پیسے کسی ملک کے یا کچھ چیزیں ملا کے سونا چاندی وغیرہ ضرورت سے زائد سامان بارہ ہزار یا اس سے زیادہ کی مالیت کسی شخص کے پاس اگر ہے تو وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے ایسے رشتہ دار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہ مالدار ہے شریعت کی رشتہ نظر میں وہ صاحب نصاب ہے تو اس چیز کا خیال رکھ کے دے گا جب انشاءاللہ تو دو رسم بل یتامہ اور یتیموں کا خیال رکھے اگر یتیم مالدار بھی ہے تو اس کو زکوٰۃ تو آپ نہیں دے سکتے لیکن ویسے اس کے ساتھ اچھا پیشانہ بھی ثواب ہے یتیم اس وقت تک ہے جب تک کوئی شخص نابالغ ہے جب بالغ ہو گیا تو یتیم کی اصطلاح سے وہ ختم ہو گیا ورنہ تو ساری دنیا ہی یتیم ہے سب کے بابا آدم علیہ السلاۃ وسلام باپ ہیں تو وہ تو فوت ہو گئے ہیں تو پھر تو سارے ہی یتیم ہیں نا یتیم کی اصطلاح سے وہ شخص خارج ہو جائے گا جب بالغ ہو گیا ہے ول مسکین اور مسکین کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کے علاوہ مدد کرنی چاہیے مسکین کا اصطلاح یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو علماء تفسیر کا اختلاف ہے فقیر کے بارے میں اور مسکین کے بارے میں کہ فقیر زیادہ محتاج ہوتا ہے یا مسکین زیادہ محتاج ہوتا ہے آپ کو ایک ایک تفسیر بتا دیتے ہیں تاکہ یاد رکھنا آسان ہو مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ نہ لے سکے مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہے تھوڑا بہت ہے دو تین ہزار روپے فرض کرو تو یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے مستحق زکوٰۃ ہے فقیر وہ ہے کہ لائندہ شیو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو بالکل کنگال تن دست مقروض فقیر ایک فقیر ہے فقیر شرعی وہ جو آپ نے مناجات مقبول میں پڑھا ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں میں فقیر ہوں مجھے فقیر ہونا پسند ہے یہ فقیر مراد ہے اللہ رب العزت کے در کا سوالی اس میں تو سب فقیر ہیں جس کو قرآن مجید نے بائیسویں بائیسویں پارے میں فرمایا ہے یا یو اناس انتم الفقراء اللہ اے لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو اللہ سے مانگنے والے ہو سب فقیر ہو علماء نے لکھا ہے دنیا میں سب سے بڑا انسان دنیا میں سب سے بڑا انسان وہ اللہ تعالیٰ کے در کا سب سے بڑا فقیر ہے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو جتنا اونچا ہے اس کو یہ اونچا مقام اس لیے ملا ہے کہ وہ اللہ کے در کا سوال ہی اونچا ہے اب کوئی ولی اللہ ہے وہ کیوں ولی اللہ بنا اس لیے کہ وہ اللہ سے مانگنے والا اللہ کی بات کرنے والا زیادہ ہے تو اسی طریقے سے جو جتنا اونچا ہے آخرت کے اعتبار سے وہ اتنا زیادہ اللہ کے در کا فقیر ہے سوالی ہے اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفقر و فخری بلا رہا یہ فقر یہ فقیری اس پر مجھے فخر ہے اور یہ فخر وہ والا نہیں کہ اس پر میں غرور اور تکبر کرنے لگ جاؤں یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے در کا سوالی بنایا مسکین کے بارے میں آپ کو بتایا مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہے لیکن وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے اس کی دلیل سورہ کہف میں سول پارہ پارا جب شروع ہوتا ہے تو پہلا رکھو وہاں پر وہ تین وہ کشتی والا قصہ اور وہاں تو فرمایا کہ ام ام المساکین ام صفینہ فقانت مساکین یا علونف البہ یہ جو کشتی ہے یہ چند مسکین بھائیوں کی تھی یہ کشتی چند مسکین بھائیوں کی تھی بس ہم نے حکم اللہ تعالیٰ اس کو پھٹا توڑ دیا آگے ظالم بادشاہ وہ لے لیتا تھا درست درست کشتی ہو نا صاف ستھری تو بادشاہ لے لیتا تھا یہ چور جو ہوتے ہیں نا چور یہ نئی گاڑی چوری کرتے ہیں پرانی گاڑی کو چوری کر کے وہ ان کے لیے درد سر انہوں نے تو یہ چوری پرانے زمانے سے چور چلے آ رہے ہیں یہ نئی چیز چوری کرتے ہیں پھر آگے اس کی مارکیٹ صحیح ہوتی ہے وہ پھر اس طرح اس کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے اپنی حفاظت میں رکھے احوال اس سے آگے چلے گئے کہ کون حفاظت اور کیا فرمایا والمساکین مسکین کو دے وبن صبیر اور مسافر کی مدد کرنی چاہیے مسافر خواہ اپنے گھر کے اعتبار سے وہ بڑا لینڈ لارڈ ہو بڑا ذمہ دار ہو لیکن جب ادھر مسافر ہے اس کے پاس وہ کچھ نہیں ہے اگر رہائش کے اعتبار سے اس کو ضرورت ہے کھانے کے اعتبار سے ضرورت ہے کوئی اور چیز ضرورت ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے یہ حق ہے مسافر کا ہمارے ذمہ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ گاؤں دیہات میں جہاں ہوٹل کی سہولت نہیں ہوتی وہاں مسافر کوئی پہنچ گئے تو لوگوں کے ذمہ واجب ہے مسافر کی خدمت کرنا ورنہ وہ کیا کرے گا شہروں میں جہاں ہوٹل کی ضرورت ہوتی ہے عوام کے شہریوں کے ذمہ واجب نہیں ہے مسافر کی خدمت لیکن مستحب اور نیکی پھر بھی ضرور ہے اپنے لحاظ سے دیکھ بھال کر لینی چاہیے اب کیا دیکھا جائے گا کیا مسافر ہے اور کیا ترتیب ہے وسّا اسی وبن سبیل میں طلبہ کو بھی علماء نے ذکر کیا کہ وہ بھی مسافر ہوتے ہیں اپنا علاقہ چھوڑ کر دین کو پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی خدمت کرنا بھی دینی حق ہے وسائلین اور کوئی سوال کرتا ہے اور آپ کو اندازہ ہے دل میں اطمینان ہو رہا ہے کہ یہ سوال ہی ٹھیک ہے تو اس کی مدد کر دینی چاہیے مسجد کے اندر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں حدیث صاف سراہتاً ہے سوال کرنا اپنی ذات کے لیے یا اس کو دینا یہ دونوں چیزیں منع ہیں ان کو بھی سمجھا سمجھا کے کہ باہر کھڑے ہو جائیں اور جو جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو اس کے دل میں رحم آ جائے گا اور دے دی جائے گی آپ حضرات بھی اس چیز کا خیال رکھا کریں اس کا سوال کرنا تو غلط ہوا تو مسجد سے باہر وہ بیٹھے تو جو کوئی نمازی بھی اس کو کہہ سکتا ہے کہ باہر آ جائیں باہر بیٹھیں تو پھر دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے بعض دفعہ کوئی شخص سوال نہیں کرتا التعفف جس کو تیسرے پارے میں بیان فرمایا کہ ہے غریب لیکن سوال نہیں کر سکتا ہے تو ایسے شخص کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کہ جو سفید پوش ہے اور وہ سوال تو نہیں کرتا ہے لیکن ہے غریب تو ایسے شخص کی مدد کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے بعض دفعہ یہ سوچنا کہ یہ مستحق ہے یا یہ نہیں مستحق اس پر مفتی شفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقولہ نظر سے گزرا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جو اکثر سوال کرنے والے گاڑیوں وغیرہ میں آتے ہیں تو یہ مستحق پتہ نہیں ہوتے ہیں یا نہیں کیا ان کو کچھ اللہ کے نام پر دینا چاہیے یا نہیں تو مفتی صاحب نے جواب میں فرمایا کہ زکوٰۃ تو نہیں دینی چاہیے لیکن کچھ دے دینا چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی نعمتیں دی ہیں کیا میں ان سب کا مستحق تھا جب اللہ نے میں مستحق نہیں تھا تو مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں تو چلو یہ مانگنے والا بھی مستحق نہیں ہے تو اس نیت سے اس کو کچھ دے دیا جائے لیکن مسجد سے باہر ہو اور زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے علاوہ ہو کیونکہ ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ مستحق نہ ہو اور آپ نے زکوٰۃ کی رقم دے دی ہو تو پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی فرمایا یہ اس میں استعمال جو وسائلین تک بات ہو گئی انشاءاللہ اس کے بعد کل عرض کریں گے اللہ سمجھ کی توفیق نصیب